اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم خوروں سے چھڑوائیں گے سارا گلشن دہشت گردوں کی دہشت کی زد میں ہے سارا گلشن دہشت گردوں کی دہشت کی زد گویا اب مرکز میں ہے جان سے پیاروں کی لاشوں پہ کب تک رشک بہائیں گے جان سے پیاروں کی لاشوں پہ کب تک اشک بہائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم خوروں سے چھڑوائیں گے قتل و غارت کی مختاری ہے چوکو چوراہوں میں قتل و غارت کی مختاری ہے چوکو چوراہوں میں پیارے وطن کی پیاری بستی ڈوب گئی ہے آہوں میں کرو نفرت کے خنجر پھر سے نہ لہرائیں گے عہد کرو نفرت کے خنجر پھر سے نہ لہرائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بھتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بھتا خوروں سے چھڑوائیں گے جرموں کے بیتاج شہن شاہیروں بن کر منصوبے لائے ہیں روک لو پھر کو ورنہ نہیں قیامت ڈھائیں گے روک لو پھر کو ورنہ نہیں قیامت ڈھائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بھتا خوروں سے چھڑوائیں گے باپ گئے ہیں باپ نے والے اٹھی خونی آندھی ہے باپ گئے ہیں باپ نے والے اٹھی خونی آندھی ہے لیکن کرسی والوں نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہے آگو خون کا کھیل نہ کھیلو بھرنا سب جل جائیں گے آگو خون کا کھیل نہ کھیلو ورنہ سب جل جائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے انسانوں کی موزوری میں بچ نکلے قانون سے لیکن قہر سے نہ بچ پائیں گے بچ نکلے قانون سے لیکن قہر سے نہ بچ پائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے ملکی معیشت کی شرک پر تیز چری نہ چل جائے ملک کی معیشت کی شہرگ پر تیز چری نہ چل جائے خوشحالی کا نور اجالا تاریکی میں ڈل جائے ہم ہے دیپ جلانے والے ہم تو دیپ جلائیں گے ہم ہیں دیپ جلانے والے ہم تو دیپ جلائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بھتا خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بھتا خوروں سے چھڑوائیں گے زندہ انسانوں کی ہڈیاں بھر میں سے چھدواتے ور میں سے چھدواتے ہیں غضب خدا کا ایسے درندے بھی قائد کہلاتے ہیں جاگ مظلوم مظلوموں ورنہ ظالم تو تڑ پائیں گے جاگ اٹھو مظلوم ورنہ ظالم تو تڑ پائیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم بتاخوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتاخوروں سے چھڑوائیں گے مسجد مکتب میں خوریزی کون یہ خون بہا چلاتا ہے زندہ ہو انصاف تو قاتل صاف نظر پھر آئیں گے زندہ ہو انصاف تو قاتل صاف نظر پھر آئیں گے روشنیوں کے شہر میں واپس روشنیوں کو لائیں گے اپنا مسکن ظالم خوروں سے چھڑوائیں گے اپنا مسکن ظالم بتا خوروں سے چھڑوائیں گے استحصالی ٹولے سے افضال نہ کرنا فریادیں استحصالی ٹولے سے افضال نہ کرنا فریادیں اور ہم سب مل کر ڈالے عصبیت کی بنیادیں ظالم سے ٹکرانے والے رب کی نصرت پائیں گے ظالم سے ٹکرانے والے رب کی نصرت پائیں گے